سورت سورہ اور یہ سورت جو ہے اب ان چار سورتوں میں یہ سمجھ لیے کہ کلائمیکس ہے اس مضمون کا کلائمیکس جو کا عروج یہاں آ رہا ہے اور وہ ہے اجتماعی عملی توحید انسان جو ہے ایک متمدن حیوان ہے یہ مانتے ہیں سب لوگ تبدل مل جل کر رہتا ہے اسے اجتماعی نظام وجود میں آتا ہے اجتماعی نظام کے مختلف پہلو ہم نے شمار کیے ہیں ایک معاشرتی نظام ہے اس سے بھی پہلے آئلی نظام ہے خاندانی نظام ہے پھر معاشرتی نظام ہے پھر اقتصادی یا معاشی نظام ہے پھر سیاسی نظام ہے یہ تمام جو نظام ہیں یہ جب تک کہ اللہ کی حاکمیت کے تابع نہیں ہوتے تو گویا کہ اجتماعی سطح پر تو توحید نہیں ہے وہ تو شرک ہے افراد جو ہیں اکیلے اکیلے اس میں ہو سکتے ہیں وہ واحد ہوں اور وہ کس شکل میں ہوں گے جبکہ وہ تن من دھن اس باطل اور مشرکانہ نظام کا قدا کما کر کے اور وہاں توحید کا نظام قائم کرنے کے لیے لگے ہوئے ہوں اور انہوں نے اس کے اندر لگا دیے ہوں تب تو وہ ہے مواحد ورنہ تو وہ مشرق ہے مشرکانہ نظام کو انہوں نے دل سے تسلیم کر لیا اسی مشرکانہ نظام میں وہ اپنی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں پاؤں پھیلانے کے لیے جائیداد بنانے کے لیے اپنے کوئی پروفیشن میں شائن کرنے کے لیے کسی اور معاملے میں ساری بھاگ دوڑ اس کے لیے ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے اس نظام کو ذہنت قبول کر لیا تو جنہوں نے اس تاغوت کو قبول کر لیا انہوں نے اللہ کا انکار کیا چاہے وہ نمازیں پڑھتے ہوں بلکہ تعجب بھی پڑھتے ہوں تو اقامت دین کی اس طرح اس صورت میں آ رہی ہے اور اقامت دین کے موضوع پر یہ قرآن مجید کا ذرائع سلام نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف یہ ویسے تو دو صورتوں میں سے ایک ہے جس میں پانچ حروف آئے ہیں ایک ہم پڑھ چکے ہیں کافا یا عین سعود لیکن یہ اس اعتبار سے منفرد ہے کہ حامیم علیحدہ اور عین سین کاف علیحدہ تو دو آیتیں اس سورہ مبارکہ کی یہ منفرد ہے کہ جو حروف مقطعات پر مشتمل ہے مجھے اس سورہ مبارکہ سے بھی جو ایک خصوصی مناسبت ہے وہ میں عرض کر ہی ہوں کہ سب سے زیادہ تو سورہ حدید لیکن مکی قرآن میں سورہ حدید کا جو متوازن اور اس کا جو بدل ہے وہ سورہ شورا ہے جو مقام سورہ حدید کو حاصل ہے مدنی قرآن میں وہی مقام سورہ شورا کو حاصل ہے مکی قرآن میں اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ تقریباً یہ دگنی ہے اس سے اس کی آیات ہے انتیس اس کی آیات ہے تریپن اور چونکہ مکی قرآن جو ہے وہ دگنا ہے مدنی قرآن سے اپنے حجم کے اعتبار سے کزال کئی لبیل الزین امین قبل اللہ عزیز الحکیم کزال کا اسی طرح وہی کرتا ہے اللہ اے نبی آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف بھی کرتا رہا ہے جو آپ سے پہلے تھے وہ اللہ جو العزیز ہے الحکیم ہے اب یہ کزال کا کس چیز سے اشارہ ہو رہا ہے ایک تو یہ کہ جو بھی لوگ تھے اس وقت ان کے سامنے تھا کہ اس طریقے سے حضور کہتے تھے مجھ پر وہی آئی ہے اور ایک اسور مبارک کے آخر میں بھی آ جائے گا وہی کی قسمیں جن کا کہ میں نے اس سے قرآن والے لیکچر میں ذکر کیا تھا تو وہاں آگے جا کر آ جائے گا کہ وہی کس کس طور سے آتی ہے انسانوں پر آتی رہی ہے تو کزال کا کی تشریح اس صورت میں وہاں ملے گی لہو معافی سماوات وہ مافی اسی کا ہے جو کچھ کہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہے زمین میں وہ علی العظیم اور وہ بہت بلند و بالا ہے اور بہت عصمت والا ہے تقاد سماوات یا تو فتر من فوق ہند آسمان قریب ہے کہ اوپر سے پھٹ پڑے یعنی اوپر ان کے اتنا بوجھ ہے اتنا وزن ہے اتنے فرشتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ بارش بھر جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کا یا سرماسدود نہ ہو یا کھڑا نہ ہو قیام میں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کیفیت ہے وہاں پہ وما یعلم و جنود عرب کا اللہ ہُو تیرے رب کے جو لشکر ہیں انہیں کوئی جانتا ہی نہیں سوائے خود اس کے تو وہ پھٹ پڑنے کو تیار ہیں بل منائے کا تو یہ سب اب بحمد رب یہ سورہ مومن میں یہ بات آ چکی ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ زمین میں سے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں بلبلا یسبحون تو ربهم وہ اپنے رب کی تصویر کے ساتھ ہم بھی کرتے ہیں فی الارض اور زمین والوں کے لیے جو زمین میں ہے اہل ایمان ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں اللہ غفور الرحیم آگاہ ہو جاؤ یقین اللہ ہی غفور ہے اللہ ہی رحیم ہے والذین تخلوم من نہیں اولیا اور وہ ہستیاں کہ جنہیں ان لوگوں نے سمجھ لیا اولیا حمایتی مددگار بچانے والا شافع اور ان کے ذریعے سے تقرب حاصل کر لیں گے اللہ حفیظ علیہم اللہ تعالیٰ خود ان کا بھی نگران اللہ ہے عمان تعلمی وکیل اور اے نبی آپ کو ان کے ذمہ دار نہیں ہے وہ کزال کا اور کا کزال کا پھر آ گیا جیسے کزال کا پہلی آیت میں تھا اور یہ ساتویں آیت میں بھی ہے اس کزال کا کا مفہوم آگے جا کے واضح ہوگا اسی طرح ہم نے وہی کیا ہے آپ کی طرف اے نبی اور عربی عربی قرآن عربی تنظرا امل قرآب ہو تاکہ آپ خبردار کر دیں بستیوں کی ماں یا بستیوں کی جڑ سب سے بڑی بستی سب سے اہم بستی یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ قصف کی آیت نمبر انسٹھ میں آیا تھا حتیٰ نب آسافی ام میں رسولہ جو بھی علاقہ ہے اس کی جو مرکزی بستی ہے ہم عذاب نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ اس کی مرکزی بستی کے اندر رسول نہ بھیج دیں تو اب یہ ام القرا ہے جو عرب کے لیے ام القرا ہے ویسے یہ پوری دنیا کا ام القرا ہے لیکن ذرا ام القرا اگر حضرت آدم واقع یہ بات صحیح ہے کہ بیت اللہ حضرت آدم کا بنایا ہوا ہے تو معلوم ہوا کہ پوری دنیا کا جو ہے واقع ام القرا پر یہی ہے بیت العقیق بہت پرانا گھر تاکہ آپ خبردار کریں ام القرا کے رہنے والوں کو امن اور جو ان کے ارد گرد ہے یہ مفہوم پہلے بھی آ چکا میں نے کیا ارد گرد جو ہے وہ تو دائرے کھینچتے جائیے تو پوری دنیا اس میں آ جائے گی وہ تم ذرا یوم جم اور خبردار کرنا ہے اس جمے ہونے والے دن قیامت کا دن لا رہے وفی جس میں کوئی شک نہیں ہے فریق انفی جنت ایک گروہ ہوگا جو جنت میں جائے گا وہ فریق انفر سعید اور ایک جماعت ہوگی کہ جو جہنم میں جائے گی ولو شاہ اللہ امتم واحد اللہ چاہتا تو انہیں ایک امت بنا دیتا سبھی مومن ہوتے ولا کی رومنگ شاہ فی رحمت ہی لیکن نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے جو چاہتا ہے جو خواہش مند ہوتا ہے جو اس کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہے اس کو اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے یہ مفت میں وہ اللہ تعالیٰ اپنی یہ رحمت اور اپنی جنت جو ہے مفت میں دینے کو لئے نہیں بنائی ہے جو چاہتا ہے اس کا ارادہ کرے پھر اس کی قیمت ادا کرے ان اللہ انفسم بین وہ ظالم الحم ولی ولا نصیر اور جو ظالم ہوں گے مشرق ہوں گے کافر ہوں گے ان کا پھر نہ کوئی ولی اور حمایتی ہے اور نہ کوئی مددگار ہے ابھی تخلو نے ہی اولیا دوبارہ وہی بات آئی کہ انہوں نے اللہ کے سوا جو ہے جو اپنے اور حمایتی اختیار کر لیے ہیں فلاح ہوول ولی تو مکلو اللہ ہی ہے ولی ایک ہی ولی ہے بس اس کو پکڑو اسی کو اپنا ولی مانو اللہ ولی نذین نظور وہ ہوا الموتا وہی ہے کہ زندہ کرے گا مردوں کو وہ ہوا اللہ کل نشین قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ مختلف تم کی یہ شعین فحکم ہو یہاں سے اب مضمون شروع ہو رہا اس کی تمہید بن رہی ہے تمہارے مابین جو بھی اختلاف ہو اس کے فیصلے کا حق اللہ کے پاس ہے حاکم وہ ہے اس کے لیے ہے حاکمیت sovereignty belongs to him and him سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے حکمران ایک وہی باقی متانے آزری اس کی حاکمیت کے تحت پورا نظام زندگی کا آ جائے گا تو اس کا نام ہے اللہ کا دین قائم ہو گیا توحید بالفعل فیل اس پورے نظام میں قائم ہو گئی ایک اللہ کی حکومت ایک اللہ کی مرضی ایک اللہ کا قانون ذالکم اللہ ربی علیہ توکل تو وہ ہے اللہ میرا رب اس پر میں نے توکل کیا ہے وہ انیب اور اسی کی طرف میرا رجوع کرنا ہے اس السماوات والارض وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے جعل لکم من انفسکم ازواجا اس نے تمہاری ہی نو سے تمہارے لیے بیویاں بنا دی جوڑے بنا دیے وہ من پہ ازوا اسی طرح چوپاوں میں بھی ہر اسپیشیز کے اندر نر بھی ہے مادہ بھی ہے یا فی اسی سے وہ تمہاری افزائش کرتا ہے افزائش نسل اسی سے تمہیں پھیلاتا ہے لئی سکم اس نے ہی سہی اس کی یونیک ہستی اس کے مثال کی سی بھی کوئی شے نہیں اب یہ اب کیا کریں ایک چیز ایبسلیوٹ نیگیشن کے لیے ہمارے ہماری زبان میں کوئی کوئی اسلوب ہے ہی نہیں اس جیسی کوئی شے نہیں اس کی سی کوئی شے نہیں اس کی مثال کسی بھی کوئی شے نہیں اب یہ اس سے زیادہ یہ اور اس کے اندر ایمفیس کا ایبسولوٹلی یونیک لا مثل لہو ولا مثال لہو ولا نزد لہو ولا ند لہو وہ جو بھی آپ الفاظ اتنے بھی دبا کرتے ہیں وہ ہوا سبی البصیر اور وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا لہو بالی السماوات والا اسی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی تمام کنجیاں جب سے تو رس شاہ وہ بچھا دیتا ہے کھول دیتا ہے مست وسیع کر دیتا ہے کشادہ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے وہ یقین اور جس کے لیے چاہتا ہے ماپ تول کر راشننگ کر کے دینا شروع کر دیتا ہے ان نحو بالکل شعین علیم اور یہ بھی اس کے علم پر ہے کہ کس کے لیے یہ بہتر ہے کس کے لیے وہ بہتر ہے وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اب جو آیت آ رہی ہے وہ اس سورہ مبارکہ کا کلائمیکس ہے اور اس موضوع پر قرآن مجید کا کلائمیکس ہے اقامت دین کے موضوع پر شرع لکم من الدین اے محمد پر ایمان لانے والوں اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ نے دین میں وہی شے معین کی ہے ما وسا بھی روحن جس کی وصیت کی تھی نوح کو ولزی اوہینا الیک اور جس کی وہی کی ہے ہم نے اے محمد آپ کی طرف کیونکہ پہلے خطاب ہے لکم شرع لکم یہاں امت سے خطاب ہو رہا ہے شاہ شرع لکم بس صرف فرض یہ کہ یا آمن یا نہیں آیا یہ مکی صورتوں کے مزاج کا ہے کہ وہ نہ آئے لیکن جمع کے سیزے سے واضح کر دیا کہ باقی جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ واحد کے سیزے میں خطاب کر کے اور بالواسطہ امت یہاں امت سے خطاب ہے لکم من الدین تمہارے لیے دین میں وہی شہ مقرر کی ہے ما وسا بھی روحن جس کی وصیت کی تھی اس نے روح کو و اوہنا علیہ اور جس کو کی کی وہی ہم نے محمد آپ کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم وما وسینا بھی ابراہیم و عیسیٰ اور جس کی وصیت ہم نے کی ابراہیم کو اور موسا کو عیسیٰ کو ان عقیم الدین کے دین کو قائم کرو دین ایک تو معلوم ہوا اس آیت سے کہ دین سب کا ایک ہے دین نوح کا اور حضور کا اور ابراہیم کا اور موسا کا عیسا کا ارے مسلط ایک ہی ہے دین تو ایک ہی ہے ان حاضری امتوں کو امتوں واحد اور رب کو دین تو ایک ہی ہے شریعتیں مختلف ہیں لیکن دین کو قائم کرو موسا کے دور میں ان پر یہ فرض تھا کہ دین کو قائم کرو اس کے لیے لڑو جاؤ جنگ کرو اور اس زمین کو حاصل کرو جس پر اللہ کا دن قائم کر سکو تو صحیح سب کی یہی تھی جد و جہد یہی تھی توحید کا وہ تقاضا تھا کہ صرف انفرادی طور پر اول تو یہ کہ صرف عقیدے میں نہیں اپنے بھی عمل میں توحید جو ہے قبول کرو اور اختیار کرو اور عمل میں بھی صرف انفرادی نہیں اجتماعی توحید کو برپا کرنے کے لیے قائم کرنے کی جد و جہد کرو عقیم الدین ولا تفر رقوفی دین میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ اللہ دین فرقی نہ ہوں یہ ہم پڑھ چکے ہیں دین کو پھاڑ دینا کہ زندگی کے ایک حصے میں اللہ کا حکم مانا جا رہا ہے دوسرے حصے میں کسی اور کا مانا جا رہا ہے یہ تفرقہ یا دوسرا تفرقہ کہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ رفع دین زیادہ ثابت ہے میں کرتا ہوں کسی کی رائے ہے کہ نہیں امام ابو حنیفہ کا موقف جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے وہ نہیں کرتا کوئی حل نہیں لیکن دین میں دین ایک ہے دلیل ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی دین میں فرق نہیں وہ تو چاہے حنفی ہیں مالکی ہیں ہیں حنبلی ہیں سلفی ہیں دین تو سب کا ایک ہے اسلام اسی طرح شریعت موسوی اور بھی کسی اور کی ہوگی شریعت محمدی دین سب کا ایک اس میں تفرقہ نہیں ہونا چاہیے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو ولا رکھوں رقوفی دین میں تفرقہ نہ ہو یہ ہے وہ اقامت دین کی فرضیت اس میں چونکہ عام طور پر تجربہ جو ہے شاید آپ کے پاس بھی ہو تو قائم رکھو دین کو کر دیا گیا ہے وہ بھی صحیح ہے دو ہی سچویشن ممکن ہے یا تو دین قائم ہے تو اسے قائم رکھو صحیح ہے خیمہ اگر کھڑا ہے تو کھڑا رکھا جائے گا کہ آندھی آ رہی ہے تو آپ آپسی رسیوں کو پکڑ رہے ہیں اس کے بانسوں کو پکڑ کر کھڑے ہو رہے ہیں تاکہ خیمہ گر نہ جائے اس کو قائم رکھو خیمہ گر گیا تو کھڑا کرو اب اصل نو اسے آپ ریسٹ کریں گے تو یہ دونوں ترجمے بالکل صحیح ہے قائم کرو قائم رکھو قائم ہے تو قائم کرو قائم نہیں ہے تو رکھو اور قائم نہیں ہے تو قائم کرو ان عقیم الدین ولا تو رقوفی کب اور عالل مشرقین ماتب ہو جائے بہت بھاری ہے یہ مشرقین پر بات جس کی طرف اے نبی آپ ان کو بلا رہے ہیں انہوں نے تو زندگی تقسیم کی ہوئی ہے جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو اور جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو حکومت کا حکومت کو دو اور جو مولوی کہا کہ وہ مولوی کو دو اب یہ تقسیم ہے جس پر دنیا چل رہی ہے اور اس پر فرض کیجیے علماء بھی راضی ہو گئے ٹھیک ہے ہمیں ہمیں تو جو کچھ ہے وہ مل ہی رہا ہے نا تو وہ تو پھر گویا کہ اس عظیم کی تلفی ہو گئی جس نے اس تقسیم کے اوپر اپنے دل کو مطمئن کر لیا جس نے ریکنسائی کر لیا ذہن اپنے آپ کو اس تقسیم کے ساتھ اس کا پھر اللہ سے کوئی تعلق نہیں کب اور ہوشرقی نماتا اسی وجہ سے آتا ہے نا دو جگہ اور ایک دفعہ تو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ کے اندر هو الذي رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره الدين كله ولو كره المشركون چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو لیکن اللہ نے محمد کو بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ دین کو پورے کے پورے نظام زندگی پر غالب کرے چاہے مشرقوں کو کتنا ناگوار ہو مشرق تو پسند نہیں کرے گا اللہ یجتبی من یشاء اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے بیہ دیم من میری اور جو خود رجوع کرتا ہے اس سے وعدہ ہے اس کا کہ ہدایت دے گا یہ اللہ کی شان ہے اللہ کسی کو راہ چلتے کو بلا لیتا اس کو صوفیہ کہتے ہیں سالک مجذوب اور مجدوب سالک کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑی محنت کرتے ہیں مشقت کرتے ہیں سلوک طے کر رہے ہیں روحانی منزلیں طے کر رہے ہیں پھر کہیں جا کر وہ ایسی جگہ پر پہنچے کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں آپ کسی مقام پر آ گئے ہیں اللہ کا کوئی قرب حاصل ہو گیا ایک وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ پہلے کھینچ کے اپنے قریب کر لیتا ہے پہلے اور پھر وہ سلوک طے کرتے ہیں تو کچھ لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں صدیقین جو ہے وہ سالک مجذوب ہیں شہداء جو ہے وہ مجزوب سالک ہے کھینچ لیا حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنے مزاج کی وہ کیفیت تھی نہیں ان کو بالکل مزاج ہی اور تھا ان کی دلچسپی ہی اور تھی کھینچ لیا وہ ماں تفرق علام باد ماں ہوں ان کو بغیب میں نہ ہوں اور انہوں نے تفرقہ نہیں کیا اور یہ نہیں تقسیم ہوئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا اب یہ جو اقامت دین کا دعوت لے کر حضور کھڑے ہوئے تو ایک تو ان کے مخاطبین مشرق تھے فرمایا کہ اے مشرق اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشرقین کے لیے تو ہے ہی بہت مشکل بات کہ آپ کی بات کو قبول کر سکے اور ہو ماتدو مشرقین تو بہت بعید ہے اس سے البتہ آپ کو اگر یہ خیال ہو کہ یہ اہل کتاب جو ہے یہ تو واقف ہے اللہ سے کتاب سے تورات سے جیل سے اور یہ تو قیامت کو بھی مانتے ہیں فرشتوں کو مانتے ہیں سب کچھ مانتے ہیں یہ تو آسانی سے مان لیں گے یہ بھی امید نہ رکھیے آپ یہاں حضور کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایسی توقعات نہ رکھیں اس لیے کہ ان لوگوں نے تفرقہ ڈالا ہے جبکہ ان کے پاس حق آ چکا تھا کس لیے بابا تفرق کو اللہ امباد ما جا علم بم یم ہوں یہ آپس میں زندم زندہ ہے آپس میں کون اوپر اور کون نیچے کی بہت میں یہ پڑے ہوئے ہیں تو یہ آپ کو کیسے اوپر مان لیں گے آپ کا قبلہ کیسے مان لیں گے یہ ایک دوسرے کا قبلہ نہیں مانتے یہ دونوں کا قبلہ ہے لیکن ایک نے شرطی کر لیا ایک نے غربی کر لیا جب اہل کتاب جو ہے آپس میں جھگڑ رہے ہیں لڑ رہے ہیں وہ یا کتاب اور جبکہ وہ پڑھ رہے ہیں ایک ہی کتاب کالت ریاست النصارہ نسارا آداش ہے وہ قالت النصارہ ریاست یہود آداش ہے وہ یقین کتاب تو نبی آپ کو کیسے مان لیں گے توقع نہ رکھیے توقع اگر ہوتی ہے انسان کو تو پھر مایوسی ہوتی ہے be prepared for the worst پھر جو اللہ کی طرف سے آ گیا اس کے اوپر شکر ادا کی امید نہ رکھیے امید زیادہ رکھیں گے تو جلدی مالش ہو جائیں گے تھک جائیں گے کب عالم مشرقین اب یہ دیکھیے قیامت دین کی جد و جہد اتنی مشکل ہے کہ حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جلدی کامیابی کی توقع نہ رکھیں مشرقین کے لیے تو خیر یہ بہت بھاری ہے ہی ان اہل کتاب سے بھی کوئی توقع نہ رکھیے وما تفرق اللہ من بعد ما جاءهم العلم بغیم بینہم ولولا کلمۃ سبقت من رب کا اجل مسمى اور اگر وہ بات پہلے ہی سے تیرے رب کی جانب سے طے نہ ہو چکی ہوتی کہ ان کے لیے ایک اجل مسمہ ہے ایک معین وقت ہے لقضیا بینہم ان کے جو اختلافات ہیں ان کے فیصلے ابھی چکا دیے جاتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ اورسل کتاب میں بادہم اور جو لوگ کتاب کے وارث ہوئے ہیں ان کے بعد لفی شک کی منہ مریب وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں شکر کو شبہات میں مبتلا ہو گئے جب اللہ تعالیٰ کسی امت کو کتاب دیتا ہے اور اس امت کے اندر جو ہے پھر وہاں کے نوجوان فرض کیجیے تیسری چوتھی پانچویں نسل میں آ کر دیکھتے ہیں کہ جو اس کتاب کے عالم ہیں پڑھنے پڑھانے والے ہیں آپس میں دستوں غریبان ہیں لڑ رہے ہیں ان کی زندگیوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کے دنیا دار ہیں جیسے ہم ہیں تو ان کا اعتماد کتاب پر سے اٹھ جاتا ہے کہ ہم نے تو یہ کتاب پڑھی نہیں انہوں نے پڑھی ہوئی ہے یہ تو اس کتاب کو پیے ہوئے ہیں اور پھر ان کا کردار یہ ہے تو کیا ہے اس کتاب میں کو نوٹ کیجیے اس کو بھائی نس کتاب امباد ہند نفی شکل ہوئی ان کے شکو کو شبہات غیب پیدا ہو جاتے فل غال کا فد تو نبی آپ اسی کی دعوت دیکھتے رہیے دیکھتے رہیے ظال کا اشارہ کدھر ہوگا ان عقیم الدین اقامت دین کی دعوت دیتے رہیے دیتے رہیے وسطیم کا امرتا آپ کو اقامت دین کا حکم دیا گیا ہے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے آپ اسی پر جمے رہیے never settle for anything less یہ تو چاہیں گے کمپرومائز کرنا بدو اور فیود ہنون یہ کافی تو چاہیں گے کہ آپ ذرا نرم پڑے تو وہ بھی نرم پڑ جائے لیکن آپ نہیں آپ کھڑے رہے الحق کو بھی رب کم سورہ کہف میں ہم پڑھ چکے ہیں الحق ربکم ومن شاہ فلیومن ومن شاہ فلیفور یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے جو چاہے پورے پر ایمان لائے جو چاہے چھوڑ دے دفاع ہو جائے اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے تمہیں اللہ کی ضرورت ہے فلزال ذالے کے فض ہو و سکیم کماؤ طولا تب تباہ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے یہی بات رہے جو پھر آگے سورہ بکرا میں آئی آگے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نازی تو بعد میں ہوگی نا ابھی پانچ چھ سال کے بعد نازل ہوگی سورہ بکرا لن تردان کر یہود و لن نسارا مل ملتا ہوں اے نبی یہودی اور نسرانی آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی پیروی نہ کریں وہ تو کہیں گے ہمارے پیچھے چلو ہماری گدیاں ہیں ہماری خانقاہیں چلی آ رہی ہیں ہمارے مدرسے ہیں ہمارے یہاں پہ یہ جو ہے مسندیں ہیں ہماری ہمارے پیچھے چلو ہم تمہارے پیچھے کیوں چلے بڑی اہم ہے یہ تین آیتیں بڑی اہم ہے بڑی اہم شرح من الدین سے شروع ہو کر اور یہ پندرہویں آیت بھلے ظال کا فرد وسطین کما امرتا طب احواہ آمن تو باںز اللہ کتاب اور کہہ دیجیے کہ میرا ایمان تو ہے اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی ہے یہ گویا کہ خلاصہ آ گیا یہ سورہ حامی مسئلہ کا وہ کتاب چھ دفعہ جو کتاب کا ذکر اس میں آیا اس کی دعوت ہے تو اس کتاب کے ذریعے سے استقامت ہے تو اس کتاب کو پڑھنے سے استقامت ہوگی اتنے ماں کتاب رب کا واقعی صلاح ان صلاح کا نہیں فاشا ہے بل لے کر دے بے بینک اور کہہ دیجیے مجھے حکم ہوا ہے تمہارے ماں بہن عدل قائم کروں تم مجھے کوئی وائز نہ سمجھو واز گو وائز قصہ گو واز کہنے کے لیے آئے اچھی باتیں کہیں لوگ بھی گندن جھکا کے سن لیتے ہیں یہ بھی کر کے چلے جائیں گے کچھ خدمت کر دیں گے ان کی کچھ پیسے ان کو ہم دے دیں گے اللہ اللہ خیر ایک محفل ہم نے منعقد کر لی ثواب ہو گیا باقی نہ وہ کہتے ہیں کہ حرام خوری چھوڑو نہ ہم نے چھوڑنی ہے کام وہی کرنا ہم نے جو ہم کر رہے ہیں ہاں مجلس ہم نے کر لی عید میلاد منا لی ہم نے اتنا بڑا جوس کر لیا اتنے بڑے بڑے علماء آ گئے اس کے اندر اور بڑا عمدہ ہمارا شو ہو گیا ٹھیک ہے تو میں وہ نہیں ہوں حضور نے فرمایا مجھے حکم ہوا ہے عدل قائم کروں جیسے کہ حضرت ابو بکر نے کہا تھا لوگوں جب بیعت خلافت ہوئی ہے تم میں سے ہر کمزور میرے نزدیک کبھی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلوا نہ دوں اور ہر کبھی ضعیف ہوگا جب تک کہ اسے حق وصول نہ کروں عدل کو قائم کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے وہ عمر تو لے آ کو اللہ رب و ربکم کو جیسے اللہ ہمارا بھی رو ہے تمہارا بھی رو ہے اللہ آمالونا ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے لا حجت بیننا آپس میں حجت مادی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اللہ ججما ہوں بیننا اللہ ہمیں جمع کر دے گا یا تو اس دنیا میں جمع کر دے گا یہ ان لوگوں سے بات کہی جا رہی ہے جو کچھ نسبتاً قریب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں اس طرح نہ کرو اس طرح کر لو مقصد تو تمہارا ٹھیک ہے طریقہ کار یہ نہیں یوں کرو کہیے بھائی دیکھیے ہمارے سامنے جو طریقہ کار ہے اس پر کام کر رہے ہیں ہمیں وہ صحیح معلوم ہو رہا ہے آپ کو کوئی اور اچھا لگتا ہے آپ اس پر کام کیجیے اس میں حجت بازی کیا ضرورت ہے آپ بھی مخلص ہیں ہم بھی مخلص ہیں مقصد ہمارا ایک ہے آج یہ تو کل جمع ہو جائیں گے یا آپ پر واضح ہو جائے گا کہ ہمارا طریقہ کار غلط تھا یا ہم پر واضح ہو جائے گا کہ ہم نے جس نے صحیح سمجھا تھا وہ غلط تھا جڑ جائیں گے جب تک آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا طریقہ کار صحیح ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا طریقہ کار صحیح ہے آپ اس پر عمل کیجیے ہم اس پر عمل کریں گے اللہ رب نا ورم وکم اللہ امال امالکم لاح الجا بینکم اللہ اللہ ہمیں جمع کر دے گا آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں جیسے مینا سے چلتے ہیں قافلے لاکھوں قافلے ہوتے ہیں کہ چلتے ہیں اور وہ آٹھ نو دس سڑکیں ہیں سڑکیں کیا ہیں وہ سب کے سب فٹ بال کے گراؤنڈ ہیں چل رہے ہیں قافلے لیکن سب سڑکیں جو ہیں وہ کنورج کر رہی ہیں عرفات پر جیسے جیسے قافلے بڑھ رہے ہیں وہ سڑکوں کے مابین فاصلے کم ہو رہے ہیں تو اگر تو ہماری منزل واقعی اقامت دین ہے تو چاہے ہم اس سڑک سے آ رہے ہیں چاہے اس سڑک سے آ رہے ہیں آگے پہنچ جائیں گے اللہ و بیننا میدان عرفات میں تو ہم جمع ہو جائیں گے نا اور بال اگر دنیا میں ہم جمع نہ ہوئے الہ ایک دن تو آنا ہے نا قیامت کا جب اللہ کی طرف اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے وہاں تو ایک جگہ ہوں گے کہ نہیں وہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ ہو جائے گا والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحظۃ عند ربهم اور وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں حجت بازی ہی میں لگے رہے اس کے بعد بھی کہ بہت سے لوگوں نے اس کی دعوت پر لبیک کہہ دی ہے یعنی السابقون الاولون میدان میں آ گئے ہیں اور اب تو انتظار ہے کہ والذین تبعوهم بإحسان اب لوگ آئیں جوق در جوق آئیں فوج در فوج آئیں لیکن جو لوگ اب بھی کھڑے ہوئے حجت بازی کر رہے ہیں حجت راہ رب میں ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک بالکل پسپا ہے پادر ہوا ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں وہ علیہم غضب ال اور ان پر اللہ کا غضب ہے وہ لہم عذاب الشدید اور ان کے لیے سخت ہے اللہ النزی انزل الکتاب اب الحق المیزان یہ کتاب اور میزان ایک آیت میں جمع یا یہاں ہے یا سورہ حدیث میں ہے سورہ حدیث کی آیت نمبر پچیس لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط کیا یہاں ہے اللہ ہی ہے جس نے اتاری ہے کتاب بھی حق کے ساتھ اور میزان میزان وہ نظام ہے دین حق کا کتاب نے حق مقرر کر دیا ہے میزان توڑ کر دیتی ہے پھر اللہ نے دین کو مقرر کر دیا لیکن دین کا نظام جب تک نہیں ہوگا تو دین کے مطابق فیصلے کیسے ہوں گے اللہ نے تمہیں کتاب بھی دی ہے نظام دیا ہے میزان دی ہے وما یدنی کا لال نسا کا قریب کیا پتا کہ قیامت قریب آئی کھڑی ہو اور اسات سے مراد میری قیامت تو میری موت ہے تم اگر اس میزان کو نصب کرنے کے لیے تن من دھن نہیں لگا رہے ہو تو کیا پتا مہلت عمل کل ختم ہو جائے کیا پتا ہم میں سے کسی کو کل صبح کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہو کیا پتا تاخیر و تعویر میں وقت ضائع کرنا سب سے بڑی حماقت ہے جس تاج لذیذ لا یو من اس قیامت کے لیے جلدی بچا رہے ہیں وہ لوگ کہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ لذین آمن و جو ایمان رکھتے ہیں وہ تو اس سے ڈرتے ہیں لرزہ و ترسا رہتے ہیں جو سورہ نور میں ہم نے پڑھا یا خاف یا تقلب و فی القلوب والابصار وہ لوگ تو اس مقام میں بلند پر پہنچنے کے باوجود لرزہ و ترسا رہتے ہیں اس دن کے خیال سے جس دن اپنے پروردگار کے حضور کھڑے ہونا ہوگا اللہ ددین امنو وہ شکر ان الحق وہ جانتے کہ وہ حق ہے آ کر رہے گی اللہ آگاہ ہو جاؤ جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور اس میں شک و شبہ کرتے ہیں وہ بڑی دور کی گمراہی میں پڑ چکے ہیں اللہ ہوں گے باز یز من میشاہ اللہ بہت باریک مین ہے اپنے بندوں کے لیے اور وہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے یعنی اقامت دین کی جد و جہد میں یہ فکر نہ تمہیں ہو کہ کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے میں آپ کو حضرت مسیح کا وہ قول بھی سنا چکا ہوں جو متی کی انجیل میں کیوں فکر کرتے ہو کیا کھاؤ گے پیو گے کیا جنگل کی چڑیے جو ہیں جو نہ ہل چلاتی ہیں نہ بوتی ہیں نہ کاٹتی ہیں لیکن صبح کو اپنے گھونسلوں سے نکلتی ہیں اور شام کو آسودہ ہو کر واپس آتی ہیں تو وہ رب جو ان کو کھلاتا پلاتا ہے وہ تمہیں نہیں کھلائے گا کیوں تشویش کرتے ہو کہ کیا پہنیں گے جنگل کی شوشن تو نہیں دیکھتے کہ جیسا خوبصورت لباس اللہ نے اسے دیا ہے سلیمان بھی اپنی ساری شان و شوقت کے باوجود ویسی پوشاک نہیں رکھتا تھا تو جو اس گھاس کو یہ سب کچھ دے رہا ہے جو آج ہے کل جلا دی جائے گی کیا وہ تمہیں نہیں تمہارا تن نہیں ڈھانکے گا لیکن تمہیں ایمان نہیں ہے تو فرمایا اللہ لطیف ہے اپنے بندوں کے لیے ایک دفعہ یکسو ہو کر فیصلہ تو کرو کہ اب اپنے آپ کو وقف کرنا اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان تک نہیں ہوگا من یا اللہ یا لہو مخرجم و یرز ہو بن ہے سو لا یا لیکن اس کے لیے اللہ پر ایمان ضروری ہے توکل ضروری ہے ہاں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ امتحان بھی لے لیتا ہے سختیاں بھی آ جاتی ہیں امتحان پھر آدمی ثابت کر دے کہ میں تو یکسو ہوں اے اللہ میں نے فیصلہ کر لیا اللہ کے راستے کھول دیتا ہے وہ قبی العزیز وہ تو بہت قوی ہے زبردست ہے اب یہ جو مضمون آگے آ رہا ہے یہ وہ ہے جس کی کلائمیکس ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں من منقانہ یورید العجل فیا مان شاہ من مرید یہاں وہی مضمون مختصر آ رہا ہے من کانا یورید و ہرسل نظر لہو فی ہر سی جو شخص کے طالب بن گیا ہو آخرت کی کھیتی کا ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے رہتے ہیں بڑھوتری ہوتی رہتی ہے ومن کانا یرید تو ہر سب دنیا اور جو بن گیا ہے دنیا ہی کی کھیتی کا تعلیم نوتی منہا مسلم سے اسے کچھ دے دیتے ہیں تما لہو الآخرت من نصیب پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے ہم لہم شرکا شرع لہم من الدین معلوم یادم بے اللہ یہ شرک کے معاملے میں یہ مضمون بہت اہم ہے ایک تو بار بار آیا ہے کہ نہ اللہ نے کوئی سند اتاری نہ سلطان اتاری نہ کسی کتاب میں اس کے لیے کوئی دلیل اتاری کہیں کچھ ہے ہی نہیں لیکن یہ بات جو ہے یہ منفرد ہے یہ سورہ مبارکہ اس بات میں کیا ان کے کوئی ایسے شرکا بھی ہیں کہ جنہوں نے انہیں کوئی دین دیا ہو کوئی قانون دیا ہو کوئی نظام دیا ہو لات و ضامنات ہو بل کوئی انہوں نے تمہیں کتاب دی ہے کوئی شریعت دی ہے کوئی نظام دیا ام لہم شرکا شرع لہم من الدین یادم بہ اللہ جس کے کہ اللہ نے عزم نہ دیا ہو حکم نہ دیا ہو اگر تو واقعی کوئی الہ ہے کوئی واقعی ہے تو اسے دینا چاہیے یہ نظام ہے تمہارے لیے نظام کے بغیر کیسے الہ ہو گیا ہم لہم شرکا کیا ان کے کوئی ایسے شرکا ہے شراؤ لہو من الدین کہ انہوں نے دین میں کوئی شے ان کے لیے ایسی طے کر دی ہو کہ معلوم اللہ جس لیے حکم نہیں وہ اللہ اللہ مت الفصل اور اگر ایک فیصلے کی بات جو ہے وہ پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی ان کے درمیان فیصلے کر دیے جاتے ان ظالمین الحم عذاب العلیم اور ظالموں کے لیے تو بہت دردناک کتاب ہے طرف مشفقین مشرقین کا ثبو اب قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے تم دیکھو گے ان ظالموں کو مشرقوں کو کافروں کو کہ ڈر رہے ہوں گے کاپ رہے ہوں گے اپنے کرتوتوں کے تصور سے بھی ماں کا سبو اسے تو پتا ہوگا بلے انسان و اللہ ہی بسی انسان کو تو معلوم ہے اپنی کیفیت تو معلوم ہے اسے تو لرزاں اترسا ہو گے وہ ہوا واقع بہم اور وہ ان کے اوپر پڑنے والا ہوگا اب جو بھی انہوں نے کمایا ہے وہ گویا کہ اب ان کے سروں پر ٹوٹنے گرنے والا ہوگا وہ لذین عامن عامر الصالحات اور اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے تھے جنہوں نے ایمان کے تقاضے پورے کیے عمل صالح کا حق ادا کیا پھر روزات الجنات وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے نہ نائند رب ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا ان کے رب کے پاس جو کچھ وہ چاہیں گے ضالق القبیر یہ بہت بہت بڑی فضیلت ہے جو انہیں حاصل ہو جائے گی یبشر اللہ الزین ہے وہ انجام نیک جس کی بشارت دے رہا ہے اللہ اپنے ان بندوں کو الذين دین وعملوا الصالحات جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اجرا الا المودت في القربى کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا کوئی اجر نہیں مانگتا کوئی مزدوری نہیں مانگتا کوئی انعام میں نے کبھی نہیں مانگا الا المودت في القربى سوائے قرابت داری کے لحاظ کے اس آیت کو اہل تشیع نے توڑ مروڑ کر بہت غلط اس سے نتیجہ نکالا ہے اور وہ یہ کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو یعنی اور اس میں خاص طور پر چونکہ ان کے لیے جو ہے وہ حضرت علی حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ان کا خاص طور پر یہ کہ ان سے محبت جو ہے یہ مراد ہے یہاں پر حالانکہ اس کا مفہوم بالکل جزا ہے کہ میں تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگتا لیکن یہ کہ میں تم سے یہ ضرور چاہتا ہوں کہ قرابت کا لحاظ تو کرو میں آخر تمہارے کنبے کا آدمی ہوں قبیلے کا آدمی ہوں تم جو کچھ میرے ساتھ کر رہے ہو جو عرب کی ایک تہذیب ہے اس کا ایک کلچر ہے قرابت کا جو لحاظ ہوتا ہے وہ تو کرو تمہارا جو طرز عمل ہے اس میں تو گویا کہ تم نے ان ساری ہی جو بھی ہماری روایات میں سے جو اچھی چیزیں تھیں میری زدم زدہ میں میرے شکاق میں آ کر تم نے سبھی کو نظر انداز کر دیا ہے بس یہ ہے اس کا مفہوم اللہ صلیم علیہ المبد القربہ وبا یقینی حسن عطل نظیب لہو سیاحا حسن اور جو کوئی بھی کوئی بھلائی کمائے گا تو ہم اس کے لیے اس میں اور بھلائی میں اضافہ کرتے رہیں گے ان اللہ غفور و شکور یقین اللہ تعالیٰ غفور ہے اور شکور ہے ہم یقول اللہ کیا ان کا یہ خیال ہے کہ یہ قرآن محمد نے خود گھڑ کر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کر دیا ہے فعی یش اللہ یقم اللہ قلب اب یہاں پہ خطاب حضور سے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فروا رہے ہیں کہ اے محمد اگر ہم چاہیں اگر اللہ چاہے تو آپ کے قلب کے اوپر مہر کر دے یعنی پھر یہ کہ یہ جو آپ کے پاس وہی آ رہی ہے وہی نہیں آ سکے گی یعنی وہی کا آنا جو ہے اس میں آپ کے اختیار کو سرے سے یہ دخل بھی نہیں ہے کو جائے یہ کہ آپ اس کو بنائیں گھڑیں اور اس کو خود تسلیف کریں یہ تو بالکل خالصتاً آپ کے لیے وہ بھی شے ہے اگر ہم چاہیں اللہ چاہے تو یہ کہ اسی طرح جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں آ چکا ہے کہ ہم چاہیں تو پھر ہم لے جائیں سلب کر کے لے جائیں آپ سے اس وحی کو اور پرانے مجید آپ کے سینے میں سے سلب کر لیں اختیار مطلق ہمارا ہے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شخصی طور پر کوئی دخل نہیں وہ یم اللہ الباطلہ کا بھی مارتی آتی اور اللہ تعالیٰ باطل کو تو محو کر دیتا ہے مٹا دیتا ہے اور حق کا حق ہونا اپنی باتوں سے اپنے کرے سے ثابت فرما دیتا ہے بس اس میں وقت لگتا ہے لیکن یہ کہ بالآخر احقاق حق اور ابطال باطل یہ الفاظ آئے تھے سورہ انفال میں اس لیے کہ اس کے بعد جو ہے غزوہ بدن میں وہ احقاق حق اور ابطال باطل کا جو ہے مرحلہ ہوا کہ وہ مبرہن ہو گیا واضح ہو گیا اور الفرقان فرق کر دیا اس نے حق و باطل کے مابین ان نحو علیم میں صدور یقیناً وہ واقف ہے اس سے بھی کہ جو سینوں کے اندر پوشیدہ ہے وہ الدی یقبل الطوبہ کامی بادی اور وہی ہے کہ جو اپنے بندوں سے توبہ کو قبول فرماتا ہے وہ یافو علی سیاحت اور ان کی بہت سی برائیوں سے اب وہ درگزر سے بھی کام لیتا ہے بہت سی برائیوں کے بارے میں وہ یادم و فدول اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کے علم میں ہے وہ یس طیب الدین آمن و عامل الصالحات و یزینی اور جو لوگ ایمان لائے ہو اور ایمان ان کے ساتھ نیک عمل کر رہے ہو ان کی وہ دعائیں سنتا ہے قبول فرماتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے اور دیتا ہے مزید ان کے اندر ان کے ایمان اور اعمال کے اندر ترقی فرماتا ہے بل کافر الحم عذاب الشدید اور جہاں تک کافروں کا تعلق ہے ان کے لیے تو پھر بہت سخت سزا ہے ولاؤ بس اللہ رزق کا ہی لبغو فرم اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے زمین میں رزق کو کھول دیا ہوتا خزانے جو ہے بہت کشادہ کر دیتا ہر ایک کو بالکل بافراغت ہر وقت بہت سہولت رزق مل رہا ہوتا تو پھر تو یہ زمین میں اور زیادہ سرکشی کرتے ابھی ان کا حال یہ ہے کہ محنت کرنی پڑتی ہے مشقت کرنی پڑتی ہے تب ان کو دو وقت کی روٹی ملتی ہے تب تو ان کی سرکشی کا یہ عالم ہے ولاؤ بسط الماح الکا لاد ہی ولا کی یونزر بے قدر انما شاہ لیکن اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے اندازے کے مطابق جو چاہتا ہے ان نحو بے عباد ہی خبیر بصیر یقیناً وہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے بہو النبی الغیث اور وہی ہے کہ جو بارش برساتا ہے ممباد ماں فنتوں جبکہ وہ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں یعنی موسم گزر رہا ہے اور بارش نہیں ہوئی ہے تو دلوں کے اوپر جو ہے مایوسی کے سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں لیکن اچانک پھر اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا ہے وہولد الغیسہ ممباد ما فانتوں اور یمشور و رحمتہ اور بارش کے برسنے سے پھر اس کی رحمت جو ہے وہ پھیل جاتی ہے عام ہو جاتی ہے اس کا بستر بس جاتا ہے وہ الولی الحمید اور یقیناً وہی ہے کہ جو پشت پناہ ہے مددگار ہے حامی ہے اور اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے اسے کسی ہم کی حاجت نہیں لی ومین آیات ہی خلق و والارض اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمان اور زمین کی تخلیق وما بس صفی امام دابا اور یہ کہ ان دونوں میں جو اس نے جاندار پھیلا دیے ہیں ظاہر بات ہے کہ آسمانوں میں فرشتے ہیں زمین میں آپ کو معلوم ہے حیوانات ہیں اشرات الارض ہے طرح طرح کے جاندار ہیں اور پھر انسان ہے وہ ہوا اعلیٰ جم اے اضاء یشا قدیر اور وہ جب بھی چاہے گا ان کو جمع کرنے پر قادر ہے چاہے وہ پھیل گئے ہیں پوری زمین میں پھیل گئے آسمانوں میں پھیلے ہوئے ہیں لیکن جب اللہ چاہے گا انہیں جمع کر لے گا وما وماں میں مصیبت فما قسمت ایجی کم اور تم پر جو کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو در حقیقت وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے بھائی آپو ان کثیر اور بہت سے تمہاری جو خطائیں ہیں ان سے تو اللہ تعالیٰ اف کرتا رہتا ہے معاف کرتا رہتا ہے تمام غلطیوں پر نہیں پکڑتا البتہ کچھ غلطیوں کے اوپر اس کا خمیازہ کچھ تھوڑا بہت تمہیں اس دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے ومان تم موجزین فل الارض اور تم اللہ تعالیٰ کو نہ تو زمین کے اندر ہرا سکتے ہو شکست دے سکتے ہو اور گویا کہ یہاں پر مخفف مانیے ولا فی سما جس کہ اس سے پہلے آ بھی چکا ایک مقام پر نہ آسمان میں یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو کوئی شخص جو ہے اس کو شکست نہیں دے سکتا اس کی اپنی تدبیر ہے وہ فعال یرید ہے جو ارادہ کر لیتا ہے کل گزرتا ہے وہ مالکم بند اللہ ولی ولا نصیر اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی اور نہ مددگار ومن آیا آیات جوار پھر باہر کل آلام اور اس کی نشانیوں میں سے وہ جہاز بھی ہیں جو چلتے ہیں دریاؤں میں اور سمندر میں اور ایسے ہیں جیسے پہاڑ پہاڑ ایسے جہاز بڑے بڑے جہاز ایشا یسکل ریحا اگر اللہ چاہے تو وہ ہوا کو کھڑا کر دے ہوا کو ساکن کر دے اس لیے کہ ظاہر بات ہے یہ بادمانی جہاز ہوتے تھے جو چلتے تھے اور ہوا ہی انہیں لے کر چلتی تھی ایشا یسکل ریحا اگر اللہ چاہے تو وہ ہوا جو ہے ساکن ہو جائے فیضل روا کے ڈالا وارش تو پھر وہ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے سمندر کی پیٹ پر یعنی سمندر کے جو ہے پانی کی سطح پر وہ کھڑے رہ جائیں گے ان نفیزان کل آئے تھے نکل سمبار شکور یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان سب لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہوں اور جو شکر کرنے والے ہوں اور یوں میں نہ بیمار کا سب یا پھر اللہ تعالیٰ ان کو غرق کر دے تباہ کر دے ان جہازوں کو ان کے گناہوں کی پاداش میں وہ آف ان کثیر لیکن اللہ تعالیٰ بہت سی گناہوں سے اور بہت سی خطاؤں اور تفصیلات سے تو درگزر فرماتا رہتا ہے وہ یالینفی آیاتنا مالحم نمیث اور تاکہ انسان جان لے کہ جو ہماری آیات میں جو جھگڑا کر رہے ہیں کٹھجتیاں کر رہے ہیں کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے یہ مضامین جو آئے ہیں سورہ مبارکہ میں وہ جو عام مکی صورتوں کے مضامین ہیں وہی رد و قدا وہی ان کے ساتھ گفتگو مشرقین کے ساتھ کفار کے ساتھ لیکن اب اس صورت کا اقامت دین جو اس کا جو اصل جو ایکسس ہے اس کا جو عمود ہے اس کے اعتبار سے دوسرا نہایت اہم مقام اب آ رہا ہے آٹھ آیات ہیں اقامت دین کی جد و جہد کرنے والوں میں کیا اوساف ہونے چاہیے اگر یہ اوساف نہیں ہوں گے تو وہ اقامت دین کی جد و جہد نہیں کر سکیں گے تو یہاں پر نقشہ کھینچا جا رہا ہے اس سیرت کا اس کردار کا کہ جو لوگ یہ طے کر لیں کہ ان صلاقی و نسخی و مہیا و مماتی اللہ رب العالمین جو اصولی طور پر ایک عزم کر لیں کہ اب ہمیں اپنی بہترین توانائیاں اور قوت سرد کرنی ہیں اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے تو ان کے اندر کیا اوساف پیدا ہونے چاہیے وہ جو علامہ اقبال کا بڑا سادہ سا شعر ہے ہو صداقت کے لیے جس دن میں مرنے کی تڑپ پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے تو یہ اوساف اپنے اندر پیدا کرو تاکہ تم اقامت دین کی جد و جہد کے لیے واقع پہ موضوع ہو سکو پہلی بات سماچی تم منشین فمتاؤ حیات دنیا جو شے بھی تمہیں دنیا میں دی گئی ہے بس وہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے برتنا ہے وما عند اللہ خیروں و ابکا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ خیر ہے اور باقی رہنے والا ہے للذین آمنوا والا ربین توکن ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان رکھتے ہو اور اللہ پر اپنے رب پر توقع کریں یعنی پہلی بات یہ کہ دنیا و معافی سے ان کا قلبی تعلق جو ہے وہ اس طرح کا ہو جائے کہ اس کی کوئی اہمیت اور وقت ان کے دل میں نہ رہے اور انہیں یقین ہو جائے کہ اصل میں ہمارا مطلوب آخرت ہے ہمیں جو چاہیے وہ آخرت ہے اور اس کی طلب ان کے دل کے اندر راسک ہو چکی ہو جب تک یہ بے رغبتی نہیں ہوگی دنیا سے اگر کہیں بھی یہ دنیا کی محبت جو ہے کہیں وہ لگی ہوئی ہے پھانس آپ کے دل میں چبھی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں اڑنگا لگائے گی اور آپ جو ہے اپنے خیال میں تو بڑی ترقی کر رہے ہیں قامت دین کی جد و جہد میں لیکن کہیں وہ ایسی اڑنگا لگائے گی کہ وہ بھی نیچے گریں گے پہلا فیصلہ یہ ہے کہ آدمی طے کر لے کہ میں طالب آخرت ہوں یا طالب دنیا ہوں اور نمبر دو یہ کہ توکل اللہ پر یہ دو ایک آیت کے اندر یہ دو شرطیں آئی اب آگے چلیے ولدین یجتنبون قبائر الاسم و اور وہ لوگ کہ جو اجتناب کرتے رہے بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے ظاہر بات ہے کہ اپنی سیرت کو ان چیزوں سے اگر پاک نہیں کریں گے تو اس اس قدم میں اس میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتے لیکن یہاں دوبارہ نوٹ کر لیجئے کہ یہی مضمون سورہ نساء میں آ چکا ہے ان تجلیموں قبائر مات الحن عن ہو نکفر عن کم سیاحت کم متری کو کریما دوسری مرتبہ یہاں آ گیا ہے یعنی یہ کہ اقامت دین کے جو جد و جہد کرنے والے ہوں انہیں قبائل کے بارے میں اصل میں زیادہ حساس ہونا چاہیے سگائی کے معاملے میں جس طرح زیادہ حساس ہم ہو گئے ہیں وہ اصل میں ایک بالکل غلط رخ ہے سغائر کے بارے میں کم اور قبائل کے بارے میں ہو اصل سغائر تو اور خود بھی اندر حسنات سیاحت جو نیکیاں ہم کرتے ہیں اس سے خود بخود بھی وہ ایسے فضیرہ جو ہیں معاف ہوتے چلے جاتے ہیں لیکن ہو جاتا ہے الٹا برس ہو جاتا ہے معاملہ کہ ایک آدمی ان چیزوں میں تو بہت ہی جزرس ہو جائے اور بہت ہی باریک بین ہو جائے لیکن جو جو حضرت مسیح کے الفاظ ہیں کہ مچھر تو چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو یہ صورتحال جو ہے یہ بڑی ہی یوں سمجھیے کہ پیتھولوجیکل کنڈیشن ہے یہ بیماری کی صورت ہے یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرو اور فواہش سے اور بے حیائی سے وہ ایزاب غزیب ہم یقرون اور یہ کہ اگر کبھی کوئی غصہ آ جائے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حامی مسئلہ میں بھی وہ اما جنزر کبھی انہیں شیطان نظون وہ اگر شیطان کی کچھ چھوٹ لگنے ہی لگے تو فوراً اللہ کی پناہ طلب کرو وہ ایزاب غزیب ہم یق فرون جب انہیں غصہ آتا ہے تو اس غصے کو ڈھانپ دیتے ہیں غصے کو پی جاتے ہیں غفر کے معنی ڈھانپ دینا ہے ویسے اس کے جو عام ترجمہ ہے معاف کر دیتے ہیں بجائے اس کے غصے میں کسی پر حملہ کریں اور کسی سے انتقام لیں بلکہ اس کے اندر اف کی صورت ہو جب غصہ آئے ایک ہے سوچ سمجھ کر کوئی اقدام کرنا ہے کوئی آپ نے چیلنج کرنا ہے کسی باطل کو اور اس میں کوئی آگے بڑھ کر آپ کو اقدام کرنا ہے وہ اور بات ہے ایک ہے کہ غصے میں آ کر کوئی اقدام کیا جائے ویزا ما غزم ہوں یا تو وہ معاف کر دیتے ہیں یا یوں کہیے غصے کو پی جاتے ہیں یعنی غصے کے اوپر وہ پردہ ڈال دیتے ہیں غفر جو ہے بغفر کہلاتا ہے خود کہ جو سر کو ڈھانپ لیتا ہے تاکہ تلوار کا وار اگر سر پر آئے تو سر بچ جائے اور خود اس کو روک لے تو مغفر غفر کے مانی ڈھانپ دینا گناہ کو ڈھانپ لینے والی شے ہے اللہ کی مغفرت اسی طریقے پر یہ کہ وہ غصے کو پی جانے ول الغیز یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ عال عمران میں آگے چلیے وہ استجاب رب وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا وہ پکار کون سی ہے اس سورہ مبارکہ میں اب تک صرف ایک فعل امر آیا ہے جمع کے سیرے میں العقیم الدین اور ایک فیلے نہیں آیا ہے جمع کے سیرے میں ولا تفر رقوفی پوری صورت میں اب تک نوٹ کر لیجیے گا جا کر تو یہ پکار اللہ کی کون سی ہے عقیم الدین ولا تفر رقوفی اسی کے لیے کہا تھا حضور سے فلزال کا فد ہو اسی کی دعوت دیتے رہیے آپ کی دعوت دین کی دعوت ہو یا آپ کی کسی جزوی شے کے اوپر آپ جو ہے وہ ہیمر نہ کر رہے ہو کسی جزوی سی شے کو آپ نے ہدف نہ بنا دیا ہو اصل ہدف اقامت دین پھلے ظال کا فد ہو وسطیم کما ہو مرتا ولا تو کب ہوا ہو اب یہاں فرمایا و نذیر استجاب رب ہند جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا وہ اقام الصلاح اور نماز قائم کی اور وہ امرحم شورا بین چونکہ ہوں اب اجتماعی زندگی ہے جماعتی زندگی ہے اس میں مشاورت کا نظام ہونا چاہیے کہ وہ جو فیصلے کریں جو قدم اٹھائیں وہ اب باہمی مشاورت سے ہو یہ بھی روح جب تک کہ اس اجتماعیت کے اندر نہیں ہوگی باہمی مشاورت کی اور یہ کہ کوئی ایک شخص سمجھے کہ بس ہر معاملے کے اندر مجھے اپنی مرضی چلانی ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ کام آگے نہیں چلے گا ہم پڑھ رہے ہیں کہ حضور سے یہاں تک کہا گیا ہے کہ یہ جن صحابہ سے خطا ہوئی ہے غلطی ہو گئی ہے ان کو بھی آپ و شامر ہوں فی الحم فافوان ہوں بس ہوں و شامر ہوں فی الحم حالانکہ ان سے خطا ہوئی ہے غلطی ہوئی ہے لیکن پھر بھی آپ انہیں اپنے مشوروں میں شامل رکھیے اس لیے کہ اس سے دلجوئی ہوتی ہے ساتھیوں کے اندر میوچل کانسیپٹ ڈیولپ ہوتا ہے ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بھی بات سنی جاتی ہے اور حضور نے بسا اوقات اپنی رائے کو پیچھے رکھ کر اپنے ساتھیوں کی رائے کے مطابق فیصلہ کیا غزوہ عہد میں یہی ہوا ہے غزبۂ بدر میں یہی ہوا ہے کہ جہاں پر آپ نے کیمپ لگانے کا فیصلہ کیا تھا جب بعض صاحبہ نے آ کر کہا کہ ہمیں اگر اجازت ہو ہم اپنی رائے دیں اور جب انہوں نے کہا کہ ہمارے خیال میں وہ جگہ بہتر ہے آپ نے کہا ٹھیک ہے یہاں سے کیمپ اکھاڑو وہاں لگا لو وہ امر ہوں شور آ ہوں نہ بھی ماں نہ ہوں فکور ایک اور جو لازم ہے یہ دین کی جد و جہد میں جہاں وقت لگے گا جہاں آپ کی توانائی صرف ہوگی اس میں پیسہ بھی لازم درکار ہے وہ دعوت دین کا کام ہو اقامت دین کی جد و جہد ہو وہ مما رزکلا ہوں فکور یہ انفاق کا مضمون آ گیا اور جو کچھ کہ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ انفاق کرتے ہیں ولدین سے ينتصرون یہ وہ چیز ہے جس کے لیے میں نے نوٹ کرایا تھا کہ ایک ہے دعوت دین کا مرحلہ دعوت کے مرحلے میں تو صورت وہ بتائی گئی کہ اتفا بلتی ہے آسن اگر کوئی تمہیں گالی دے تم دعا دو کوئی تمہیں پتھر مارے تم پھول پیش کرو لیکن اقامت دین کی جد و جہد اس کے اندر آگے چل کر معاملہ آتا ہے جیسے قتال کا مرحلہ آ گیا تو وہاں تو فرمایا قاتل فی سب کو اخرجو ہوں تو اخرجو کو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے یہاں آ کر معاملہ کیا ہے اصا محم البنگ اور وہ لوگ کہ جن پر اگر کوئی زیادتی کی جاتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں یعنی یہاں پر اب تو اس کو اصل میں جد و جہد جو ہے علیہ وسلم کی اس کے لیے اگر آپ دو مراحل سمجھیں گے تو ایک جو مکی دور میں وہ تھا وہ دعوت کا مرحلہ تھا ابھی اس میں اقدام کوئی نہیں کیا گیا لیکن جب اقامت دین کے لیے اقدام شروع ہو جائے گا آگے بڑھ کر باطل کو چیلنج کریں گے تو اب وہ بات نہیں چل سکتی کہ معاف کر دیا کریں وہاں تو بلکہ یہ ہے کہ جو غزوہ بدر میں جو اسیر ہوئے تھے ان کو بھی اگر فضیہ لے کر چھوڑ دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر بھی اظہار ناپسندیدگی ہو گیا بلکہ حضرت عمر کی رائے کی جو ہے گویا کے تائید کی وہی نے کہ ان کو تو سب کو قتل کیا جانا چاہیے تھا اور وہ ہمارے اندر جو ان کے رشتے دار ہیں قریبی وہ اپنے ہاتھ سے ختم کرتے اس لیے کہ یہ سدیا دے کر چلے جائیں گے ظاہر بات ہے کہ اگلے سال وہی لوگ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 العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یہ میں پچھلی نشست میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن حکیم میں جو صورتوں کے عمود ہوتے ہیں ظاہر بات ہے کہ اس پر تدبر کرنا پڑتا ہے کہ اصل اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون کیا ہے بہت سے مضامین تو کتاب المتشابہن بہت سے مضامین جو ہیں مکی صورتوں کے ایک دوسرے سے مشابہ ہیں کافی چیزیں جو ہیں دوہرا دہرا کراتی ہیں مختلف الفاظ میں مختلف اسالیب میں تو سورہ شورہ کا جو عمود ہے وہ ہے اقامت دین اس کے اعتبار سے جو اہم ترین آیات اس کی ہیں ان کو ایک دفعہ پھر گن لیجیے آیت نمبر دس آئی تھی وہ مختلف تم فی ہے حاکمیت اللہ کی ہے حکم دینے کا اختیار اس کا ہے یہ تقریباً وہی بات ہو گئی جو سورہ یوسف میں ہم دیکھ چکے حضرت یوسف نے کیا کہا تھا اپنے جیل کے ساتھیوں سے ان الحکم اللہ ذالک دین القیم یہ دین قیم ہے کہ حاکمیت کا اختیار اللہ کے پاس ہے اس کے بعد تیرہویں آیت سے لے کر ویسے تو اکیسویں آیت تک یہ نو آیات کا ایک مضمون ہے جو اہم ترین ہے لیکن میں پہلی تین آیتیں جو ہے وہ بہت ہی جامع بہت اہم ہے جس میں سے آیت نمبر تیرہ میں آیا ان نقیم الدین ولا تو کفر رقوفی دین قائم کرو اور دین کے معاملے میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو اور جزیات میں اختلاف ہو جائے کوئی بات نہیں ہے لیکن دین جو اصل وحدت ہے اور اس کی اقامت کی جد وجہ اس میں تفرقہ نہیں پھر اس میں حضور کو حکم کہ آپ ڈٹے رہیے اسی بات کا حکم دیتے رہیے اور اس میں یہ کہ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے اور اہم ترین بات آ گئی وہ عمر تو آ ملا بین کہہ دیجیے کہ میں عدل قائم کرنے آیا ہوں میں صرف واضح کہنے والا نہیں ہوں بلکہ عدم عدل قائم کرنا یہ میرا فرض منصبی ہے پھر اسی سلسلے کی آخری آیت جو ہے اکیسویں آیت اس میں یہ ام لہم شرکا الحم لہم الدین مالم یادم بہلّا کیا ان کے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جس نے دین دیا ہو ان کو اصل میں تو اللہ ہوا ہے جس نے تمہیں دین دیا ہے دین حق دیا ہے اکمل تو لکھم دین اکم اکمل تو مت ودی تو لحم اسلام دینا تمہیں مکمل نظام زندگی دیا ہے تو یہ اس کے بعد پھر یہ آیات جو ہم پڑھ رہے تھے کہ جو لوگ اب اس کے لیے کمر کس نے انہیں دیکھنا چاہیے کہ انہیں اپنے اندر کیا اوساف پیدا کرنے ہیں اس میں بھی پہلی تین آیتیں ویسے کل آیتیں یہ آٹھ ہیں آیت نمبر چھتیس سے تینتالیس تک لیکن یہ کہ پہلی تین آیتیں جو ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ بہت ہی جامع ہیں ان میں جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے سب سے پہلی بات یہ کہ یہ بات پوری طرح واضح ہو جائے کہ دنیا و مافیہ ان کی کوئی وقت نہیں ہے اصل شے وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے انسان فیصلہ کر لے کہ میں طالب آخرت ہوں دنیا میں رہنا ہے زندہ رہنا ہے اس کی ضروریات فراہم کرنی ہے متاح ہے ضرورت کی حد تک جو ہے اس میں وقت لگایا جائے گا لیکن یہ کہ اصل مطلوب آخرت ہے نمبر دو تبکل اس جد و جہد میں صرف اللہ کی رات پر ہو اپنے وسائل پر نہیں اپنی ذہانت پر نہیں اپنی قوت پر نہیں اپنی صلاحیت پر نہیں نمبر تین جو کبیرہ گناہ ہے ان سے انسان بالکل مشتنب ہو ان میں سے کسی میں ملوث نہ ہو فوش سے بالکل اپنے آپ کو پاک رکھے اور پھر یہ کہ وہ غصے کو اپنے قابو میں رکھے پہلا ماں غزب ہوں گھوم اس کے بعد اب وہ اللہ کی اس پکار پر جب لبیک کہتا ہے اس کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے وہ فیصلہ کر لیتا ہے وہ لذیذ استجاب رب اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی ساتھ ایک قلبی رشتہ قائم رکھنے کے لیے التظام نماز واقام سلا کا امر ہوں امرحوم بہنا ہوں اور پھر مشاورت کا انتظام اور آخری بات یہ کہ جو کچھ اللہ نے دیا اسے لگا دینا کھپا دینا جہاد بالمال تین آیتوں میں اتنی باتیں ہیں کہ جو سامنے آئی ہیں اور یہ مکی صورت ہے یعنی یہ سمجھیے کہ جو کچھ مدنی دور میں آ کر پھر صحابہ کرام کی طرف سے جو جو چیزیں ظاہر ہوئی ہیں اس کے لیے گویا کہ یہ ہے تمہیر یہ میدان تیار کیا گیا ہے ان کو اس کے لیے ذہن جو ہے پوری طریقے سے تیار کر لیا گیا مٹی صورتوں میں البتہ اب جو پانچ آئے تھے ان میں در حقیقت ایک ہی مضمون آ رہا ہے جو میں عرض کر چکا ہوں کہ پچھلی صورت جو ہے وہ اس کا برکزی مضمون تھا دعوت اس میں تو یہ ہے دعوت کے مرحلے پر تو آپ کو خوشامد بھی کرنی پڑتی ہے لوگوں کو جا کر ان کے دروازوں پر دستک دینی پڑے گی ان کی جلی کٹی باتیں بھی سننی ہوں گی اور یہ کہ اگر وہ گاڑیاں دیں تو بھی صبر کرنا ہوگا وہ اگر کچھ اور آپ پر زیادتی کریں برداشت کرنا ہوگا وہ معاملہ اور ہے لیکن اقامت ہے جن کی جد و جہد میں ایک وقت وہ آتا ہے کہ پھر جب ایکٹیو ریزسٹنس ہوتی ہے وہ پہلا دور ختم ہوا اب جب آ گیا وہ دور ایکٹیو ریزسٹنس چیلنج میدان میں آ کر اور باقی کو للکارنا اب وہاں یہ ہے کہ اب یہ قانون بدل گیا ولدین ندینہ اضاصل بن یو ہم وہ لوگ کے دن پر اگر کوئی زیادتی ہو وہ بدلا لیتے وہ جگہ سید سید تن تم مس لو آپ دیکھیے کس قدر اس میں بظاہر کنٹراسٹ ہے لا تستوی الحسن تو ولا سیاح ادفا بلتی آسن وہاں تو یہ تلقین تھی اور یہاں پر تلقین مختلف ہے اور یہی دو ادوار ہیں حضور کی سیرت کے مکے میں حکم یہ تھا کہ تمہارے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا گفو ہے دیا کو مدینے میں آگے فرمایا گیا کہ لڑو جنگ کرو عید کا جواب پتھر سے دو جو جاتی وہ کریں اتنی جاتی تم بھی کرنے کا تمہیں حق ہے وہ اگر بٹا لگاتے ہیں اشر حرم کی حرمت کو تو تم بھی اب اس وجہ سے رکنا جاؤ کہ اشر حرم ہے اسی مہینے میں ان کو بھی قتل کرو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب سورہ بکرا پڑھا ہوں تو یہ انداز جو ہے یہ دعوت اور اقامت ان دونوں الفاظ کے حوالے سے اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ فرق اور تفاوت ہے میں جزاؤ سید ان سید ہوں اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے فمن افا واسل پاجرح اللہ ہاں اگر کوئی معاف کر دے اور معاف میں کرنے میں اصلاح کی صورت نظر آ رہی ہو یہ معاف کرنا اگر اسی اعتبار سے ہو کہ کسی شخص کو معاف کرنے سے توقع ہو کہ وہ صحیح ہو جائے گا درست اپنے آپ کو کر لے گا تو اجر ہو اللہ تو ایسے شخص کا اجر اللہ کے ذمے ہے ان نہ یعنی ظالموں کو پسند نہیں کرتا یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ صبح بکر نبی ولیکم سے حیات اے ہوش بندو کے ساتھ زندگی ہے ظلم ہی اور جو شخص بدلہ لے انتقام لے اس اس کے بعد پر ظلم کیا گیا فولا کما علیہ سبیل تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی تم نے معاف کیوں نہیں کیا نہیں اس کا حق ہے اگر وہ معاف نہیں کرتا وہ بدلہ لے سکتا والے اور انتفارا لیکن انداز ہی بالکل مختلف ہے اور یہی دو مرحلے ہیں اسی کو پھر ہائی لائٹ کیا ہے پروفیسر منگمری واٹ نے محمد اٹ مکہ کچھ اور ہے محمد اٹ مدینہ کچھ اور ہے وہاں صورت یہ تھی کہ کفو دیا تم اپنے ہاتھ بندے رکھو نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا تھام ابھی اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی ایک وقت آئے گا تمہیں اجازت دی جائے گی تم اپنے پورا انتقام لینا ان سے جیسا کہ میں نے عرض کیا جس طرح پھر حضرت بلال نے قتل کیا ہے اپنے اس آقا کو سابق آقا کو ابیا ابن خلق کو وہ ان کو اس کا حق تھا بلامت الم ہی بالکل اسی طرح کی بات آ گئی جیسے کہ چھٹے پارے کی پہلی آیت تھی لا اللہ الجہر اللہ من ظلم اللہ کو کوئی بری بات زبان سے نکالنا بلند آواز سے پسند نہیں ہے لیکن وہ شخص جس پر ظلم کیا گیا مظلوم ہے وہ اس سے مستثنا رہے گا ولا بعد ظلم ہی جو بدلہ لیتا ہے انتقام لیتا ہے جبکہ اس کو ظلم کیا گیا فض ماں علیہ اس پر کوئی ملامت نہیں ہے کوئی الزام نہیں ان نمبر سبیل و علین الناس اصل میں تو الزام ان پر ہے کہ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں ان کے حقوق تلف کرتے ہیں انہیں ایکسپائر کرتے ہیں وہ یبغون فی کے بغیر حق اور زمین کے اندر سرکشی کرتے ہیں نا حق خود حاکم بنتے ہیں قوموں کو اپنا غلام بناتے ہیں قوموں کا استحصال کرتے ہیں ان کا خون چوستے ہیں الزام ہوگا تو ان پر ہوگا نہ یہ کہ جو لوگ بدلہ لیتے ہیں عذاب العلیم اب دیکھیے عدل اور انصاف کی کیا اہمیت ہے اور یہ میں نوٹ کرا کر آ رہا ہوں آپ کو سورہ آل عمران میں فرمایا اللہ کی شان میں قائم بالقسط قسط وہ قسط کا قائم کرنے والا ہے سورہ نساء میں فرمایا مسلمانوں سے یا امن اللہ سورہ معاہدہ میں پھر فرمایا یا امن قوامین شوہدا بال قسط اور اس کے بعد جب آپ دیکھ رہے ہیں اس سورہ مبارکہ میں حضور سے کہا گیا کہ کہہ دیجئے مجھے بھیجا گیا ہے عدل قائم کرنے کے لیے وہ عمر تو لے آ جلا اور یہ ہے اصل جو کہ لوگوں کے حقوق کو غصب کرتے ہیں ان پر ظلم ڈھاتے ہیں اور یہ کہ زمین میں سرکشی کرتے ہیں ناحق ان پر ہے الزام اللہ کا لہم عذاب العلیم یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب علیم ہے وہ لمن صبر و غفر کا لمن عزم العمور ہاں یہ ایسی کیفیت ہو سکتی ہے کوئی شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ بہت بڑے اونچے اور بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے لیکن یہ دیکھ کر سچویشن کے مطابق ہوگا اس کے بعد پھر وہی مکی صورتوں کے جو مضامین ہیں اس کو دیکھیے وم الحمد ولی مالک اور جس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہو یعنی جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت لگ چکی ہے تو اس کے لیے پھر کوئی نہیں ہے اس کے بعد کوئی ولی کوئی نہیں ہے کہ جو اس کو ہدایت دے سکے وہ تلا غالمین لمبا راب الزاب یقول حل علا مرد من سبیل اور تم دیکھو گے ظالموں کے کہ جب وہ دیکھیں گے عذاب کو تو وہ کہیں گے کہ کہیں پھر جانے کے لیے کوئی راستہ ہے یا نہیں لوٹ جانے کے لیے دنیا کی طرف واپس جانے کا بھی کوئی راستہ ہے یا نہیں وہ تراہم یو رضون علیہ اور جب تم دیکھو گے انہیں کہ وہ پیش کیے جائیں گے عذاب کے سامنے جہنم کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے من الظل ان کی نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی اس ذلت کی وجہ سے ینظرون من طرفین خفی اپنی کلنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے اپنے ایک دوسرے سے بات کریں گے وقال الزین آمنوا اور اہل ایمان اس وقت کہیں گے ان الخاسرین الخاص السرف اہل یوم القیامہ واقع تن تباہ و برباد ہونے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن اس خسارے اور اس اس تباہی میں مبتلا کیا اللہ ان ظالمین فی عذاب مقیم آگاہ ہو جاؤ کہ یقیناً یہ ظالم ایک مسلسل عذاب میں رہیں گے قائم رہنے والا دائم رہنے والا عذاب وبا ماقال الحمن اولیاء ینسرون الحمد دون اللہ اور ان کے کوئی مددگار نہیں ہوں گے کہ جو ان کی مدد کر سکے اللہ کے مقابلے میں وہ میں لبی اللہ فما فمال الحمد بن سبیر اور جسے اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہو اب اس کے لیے کوئی راستہ نہیں اب پھر دو آیتیں بڑی عظیم آ رہی ہیں کہ جو اقامت دین سے متعلق ہیں استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجا یومئذ وما لکم من نکیر وہی لفظ استجابت آ گیا والذین استجابوا لربہم وہاں وہ مدح کے انداز میں تھا جن لوگوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا اب یہاں پکار ہے یہ سب کچھ تم نے سن لیا پڑھ لیا دیکھ لیا سمجھ لیا استجیبوا لربکم اب اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو من قبل یہ یوم لا مرد لاہ من اللہ اس سے پہلے پہلے کہ اللہ کے حکم سے وہ دن آ جائے کہ پھر جس کو لوٹایا نہیں جا سکے گا تمہاری موت کا وقت بھی آ سکتا ہے کل آ سکتا ہے تم نے لمبے چوڑے پلان بنائے ہوئے ہیں یہ میں کر لوں ذرا یہ کر لوں اس سے فارغ ہو جاؤں اس ذمہ داری سے نبٹ لوں پھر بس اپنے آپ کو فارغ کر دوں گا دین کے لیے پتہ نہیں وہ وقت آتا ہے کہ نہیں آتا تمہارے پاس اتنی مہلت ہے کہ نہیں ہے دیر مت کرو اپنے رب کی اور وہ استجابت کس بات کی عقیم الدین رقوفی قائم کرو اور اقامت دین دین اور اقامت دین کی جد و جہد میں اختلاف نہ کرو اس من قبل یوم اللہ من اللہ بالکم مل جائیں یوم نہیں ہوگا تمہارے لیے اس دن کوئی ٹھکانا کہیں جائے پناہ نہیں ملے گی وما بن نکیر اور نہیں ہوگا تمہارے لیے وہاں منکر ہو جانا انکار کر دینا تم اپنی خطاؤں سے انکار نہیں کر سکو گے فعین آرزو اب یہاں خطاب ہے حضور سے اے نبی فعین آرزو اگر یہ اعراض کریں اگر اللہ کی اس پکار پر لبیک نہ کہیں اگر اس کے لیے کمر نہ کسے فما سلح کا حفیظہ تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے آپ ان کے اوپر داروگا بنا کر نہیں بھیجے گئے ان علیہ کا نہیں ہے آپ پر مگر صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری یہ حضور کی طرف تم رخ کر کے فرمایا وہ اندا ایزا عزمل انسان امنا رحمت اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا کوئی مزہ چکھاتے ہیں فرحا بہا تو اتراتا ہے اور خوشی سے پھولے نہیں سماتا وہ ان تصب ہم سید ہے تم بے قدمت اور اگر آ پڑے ان پر کوئی برائی ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی بدولت فعم نل انسان کفور تو انسان بالکل ناشکرہ بن جاتا ہے للہ ملک السماوات سماوات و آسمانوں اور زمین کی پادشاہی اللہ ہی کے لیے عام طور پر آتا ہے للہ سماوات الارض یہاں پر دیکھیے نوٹ کیا للہ ملک اس سماوات اس لیے کہ اقامت دین اللہ کی حاکمیت نظام کا قائم کرنا اس کی مناسبت سے للہ ملک اس سماوات و زمین و آسمان کی پادشاہی اللہ ہی کے لیے یخل یشاء وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے یہ وہ یشا اداسن جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے وہ یہ وہ لیمن یشا ذکور اور جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے اور یوزب جو ہم ذکران ہوں ناسا یا جوڑے جوڑے کر دیتا ہے کہ لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی وہ یوالوم یشا عقیمہ جس کو چاہتا ہے بانج کر دیتا ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہوتی ان نہ علیم القدیر وہ علیم ہے جو کچھ کر رہا ہے اپنے علم کی بنیاد پر کر رہا ہے قدیر ہے اسے ہر قدرت حاصل ہے اب وہ آئے آ کزا لے کا کزا لے کا کیا کس طرح وہی کرتا ہے اللہ یہ ہے وہی کے حقیقت کے اور اقسام کے موضوع پر قرآن مجید کی اہم ترین آئے تھے میں یوکل اللہ ہو کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے یعنی یہ نہیں کہ اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے نہیں انسان وہ اتنی پستی میں ہے اس وقت کہ اس کا یہ مقام نہیں ہے اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے اس کے لیے ممکن نہیں ہے اللہ تو جو چاہے کرے کانا نے مح اللہ نہیں ہے کسی بشر کا یہ معاملہ اور یہ اس کا مقام نہیں ہے کہ اللہ اسے کلام کرے اللہ یا سوائے وہی کے وہ وہی ہے جو براہ راست ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال دیتا القاع ہے الحام ہے یہ ہے وہی کی پہلی شکل براہ راست اللہ او میں برائے حجاب یا پھر بات کرتا بھی ہے تو اوٹ سے پردے کی اوٹ سے جیسے کہ حضرت موسا علیہ السلام سے بات کی ہے وہ بات ہوئی ہے اللہ موسا تکلیمہ لیکن یہ وائ حجاب تیسری شکل اور یورسلا رسول یا پھر وہ اپنے کسی پیغام پر ایلچی کو بھیجتا ہے فرشتے کو بھیجتا ہے یا نہیں ماں اور پھر وہ وہی کرتا ہے اللہ کے حکم سے جو وہ چاہتا ہے تو گویا کہ تین شکلیں ہو گئی وہی براہ راست اللہ کی طرف سے یہ الہام ہے القاع ہے جیسے کہ وہ شہد کی مکھی کو وہی کر رہا ہے ہر آسمان میں وہی کرتی ہے غیر نبی تھی حضرت موسا کی والدہ ان کو وہی کر دی وہ جو دل میں ڈال دے اور دوسرے یہ کہ کلام کی دوسری شکل بھی ورائے حجاب جیسے حضرت موسا تیسرا یہ ہے یہ ہے قرآن کے نزول کی شکل کہ جبری کے ذریعے سے فرشتے کے ذریعے سے وہ قرآن آیا ہے اور وہ انہوں نے حضور کے قلب مبارک پر براہ راست نازل کیا ہے ان علی الحکیم اللہ بہت بلند و بالا ہے یعنی اللہ کی جو شان ہے وہ اتنی بلند ہے کہ وہ اس سے آگے انسان سے کھلم کھلا جو ہے کلام کرنا اس کی شان سے فروتر ہے اور حکیم ہے کمال حکمت والا ہے اس نے جو بھی طریقہ بنایا کمیونیکیشن کا انسانوں کے ساتھ وہ یہ طریقہ ہے جو اس نے بتا دیا وہ کزال کا وہ لے کر روح اسی طرح ہم نے وہی کی ہے اے, اے نبی آپ کے جانب اپنے امر میں سے ایک روح اب یہاں وہی کو پھر روح کہا ہے روح من امر وہ کزال کا ہے نا لے کر روحم ان امر یہ قرآن جو ہے یہ روحم ان امر ہے یہ ہم نے آپ کی طرف وہی کیا ہے اور یہ ایک ترین مقام آ رہا ہے قرآن میں یہ بتانے کے لیے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان جو ہے وہ بھی قرآن کے ذریعے سے در حقیقت اس نے ایک حقیقی اور واقعی شکل اختیار کی ہے حضور کو قرآن ایمان کہاں سے ملا حضور خود جو ہے وہ تو ایک ایمان کی دہتی ہوئی بھٹی تھے کہ جو بھی آپ کے قریب آیا اسے ایمان مل گیا اگر اس کے اندر اگر تو بیڈ کنڈکٹر آف ہیٹ ہے تو ظاہر بات ہے کہ بٹی کے سامنے بیٹھ جاؤ کچھ بھی ہو جاؤ بیڈ کنڈکٹر کو تو ہیٹ نہیں پہنچے گی لیکن گڈ کنڈکٹر ہوگا تو جو بھی ہوگا بٹی کے سامنے ہوگا اس سے حرارت پہنچ جائے گی حضور کو کہاں سے ملا ایمان یہ سوال ہے ماں مل کتابوں و ایمان ہے نبی آپ نہیں جانتے تھے کیا ہوتی ہے کتاب اور کیا ہوتا ہے ایمان نہ آپ نے کوئی کتاب پڑھی تھی نہ آپ نے کوئی تعلیم حاصل کی تھی نہ آپ نے تورات پڑھی تھی آپ اس چیزوں سے ناواقف تھے آپ تو امیین میں سے تھے تک تدریم الکتاب ہول ایمان ولاکن جالنا ہو اس قرآن کو ہم نے بنایا ہے نورن نہ بھی بن نشا میں سے با دینا وہ نور بنایا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے اور یہ سب سے پہلے یوں سمجھیے جو میں نے عرض کیا ہے کہ فطرت انسانی میں ڈورمنٹ ایمان موجود ہے تو روح محمدی میں سب سے زیادہ قوی جیسے پیٹرول کی مثال آئی تھی کہ ذرا سی وہ دیوار کی یا سلائی ابھی دور ہی ہوگی پیٹرول آگے بڑھ کر جو ہے اس کو پکڑ لے گا اس طریقے سے نور العلا نور وہ نور جو نور محمدی میں موجود تھا ڈورمنٹ تھا ہمارے علماء نے اکثر یہ کہا ہے کہ وہ اجمالی ایمان تھا تفصیلی ایمان آپ کو قرآن سے ملا میں اس کی تعویل کر رہا ہوں کہ وہ پوٹینشیل ایمان تھا اس نے ایکچوئل ایمان کی شکل اختیار کی قرآن کے ذریعے سے یہ تعبیر جو ہے یہ اس کی زیادہ صحیح تر تعبیر ہے کہ قرآن روح محمدی میں وہ ایمان جو ہے موجود تھا ڈورمنٹ تھا پوٹینشیل تھا اس کو قرآن نے آ کر جگمگایا ایکٹیویٹ کر دیا وہ کزا لاہو نا کربر تدریم الب و ایمان ولا کن جاگنا ہو نور وہی بند نشا مادہ اور جب آپ کا آپ کے قلب مبارک میں وہ ایمان نور علا نور جگمگا اٹھا ہے اب آپ ہدایت دیں گے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف اب آپ یوں سمجھیے کہ روشنی کا مینار بن گئے ہیں کہ جو جہازوں کو راستہ دکھاتا ہے مستقیم سراط اللہ معافی سما واط و ما اس اللہ کے راستے کی طرف کہ جس کے لیے ملکیت ہے ہر شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر شے جو زمین میں ہے اللہ اللہ تصیر العمور آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹا دیے جائیں گے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفا و ملایا تو حقیقت